الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بالک سے اونیا او خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے سر سے کہ حق جو ہے وہ صرف اور صرف سنت و جماعت ہی میں دائر ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ حق پر نہیں ہے عقائد کے لحاظ سے بھی اور اعمال کے لحاظ سے بھی یہ جماعت اپنی مال آپ ہے لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلحتوں کا شکار ہو کر باوجود اس کے کہ وہ مسلحت کا علیہ سنت پر ہیں مسلحت کا شکار ہو کر انہوں نے بعض مسلمہ عقائد اور مسائل کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے جس سے وہ لوگ جو کہ دینی مزاج رکھتے ہیں اور وہ مسلم ہیں مسلب کے اندر وہ بڑے پریشان ہیں اگرچہ وہ کم ہیں لیکن ہیں پریشان ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تصویر کا مسئلہ ہے عجیب ایک کیفیت اختیار کر گیا ہے کہ مسئلہ کچھ کہتا ہے اسٹیج پر جماعت میں آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہے وہ بھی غارت ہو گیا ہے وہ بھی دفن ہوتا چلا گیا پھر مووی کا مسئلہ ہے اس میں بھی بڑے عجیب قسم دلائل دے کر اس کو ظاہر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں سا یہ لا حاصل ہے مسئلہ تو اپنی جگہ پر قائم ہی رہے گا اسی طرح ایک مسئلہ جو آج پریشان کن بن گیا ہے وہ یہ یہ روئے تلال کا مسئلہ ہے باوجود اس کے کہ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ شرعی طور پر روئے تلال کا ثبوت کا کیا طریقہ ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے عوام عوام آج خواص بھی نہیں کر رہے اور کوئی تو کہتا ہے جی کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں کوئی یہ کہتا ہے جی چلو چھوڑو بات ساری بندہ تو اپنا ہے چیئرمین جو وہ اپنا ہے ان باتوں سے وہ دین کے جو مسائل ہیں وہ ایک مزاق سا بن کے رہ گئے تو میں کچھ یہ خبریں پہنچی کہ حضرت مولانا فضل احمد صاحب چشتی متظر لوگ جو ہمارے سامنے اس وقت تشریف فرما ہے وہ ایسے مسائل پر بڑی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں اور اپنے اسلاف کے طریقے کو نہیں چھوڑتے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہم نے کہا چلیے ان سے ایک ملاقات کرتے ہیں کہ ہماری ایک ڈھارس ہو جائے گی ہمارا ایک وزن بن جائے گا کہ وہ اگر یہ خیالات رکھتے ہیں تو ان خیالات کو چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ علم شرا کرنا چاہیے ہمارے یہاں ایک یہ کمی ہے کہ ہم اپنے تقاریر میں واض و نصیحت جو جمعے پر کرتے ہیں اس میں چند مسائل ہمارے ہوتے ہیں جس پر ہم نعرے رکھا کر خوش ہو جاتے ہیں کہیں میں غیب بیان کر دیا کہیں نور ہونا بیان کر دیا کہیں اختیار ہونا بیان کر دیا لیکن جو مسائل ہیں شریعہ جن میں ہماری عبادت متعلق ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور آج میرا خیال ہے شاید جمعہ پر یا تقاریر میں آپ میرے بیٹھے میں ذرا کبھی ان مسائل پر گفتگو نہیں سنی ہو گئی تو بڑی کوشش کی گئی کہ میں ایسا یوم معاملات میں رکھ کر ان مسائل پر علماء کا بیان سنوں جی۔ بروں سے گزاری لیکن سب نے ہی وہ اپنا دامن بچانے کی کوشش کی بس جی ہم فضائل کو بیان کر سکتے یہ مسائل ہم نہیں بیان یہ کون بیان کرے گا آج میں دیکھتا ہوں کہ جو بندیوں کی پینتیس روحت تلال کمیٹی بنی یہ پینتیس پورے پاکستان ہر مہینے وہ اعلان کرتے ہیں کہ چاند ہوا ہے نہیں ہوگا کب ہوگا وہ تمام جو اسباب ہیں سائنسی وغیرہ ان کو بھی لیتے ہیں لیکن اس وہ اپنے اصول و شرع کے مطابق ہی کرتے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے ایک پتے کی طرح اب آ کے رحم و کرم پر پڑھیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں ہمارا کوئی حال نہیں تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہم نے فاضل نوجوان اور ایک علامہ مولانا فضل احمد صاحب چشتی سے سننی ہے لیکن آج کی جو محفل ہے نا اس میں صرف روی تلال کا مسئلہ بیان ہوگا تاکہ بھولا بسرا سبق ہمیں یاد ہو جائے اور ہم بہتی رو میں نہ بہیں تن کے ثابت نہ ہوں بلکہ اس مسئلے میں ہم چٹان ثابت ہوں کہ آنے والی ہوا کا ہر جھونکا اور ہر لہر دریا کی اپنا رخ تو پھیر لے لیکن اسے نہ لگے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کی گفتگو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے دائیں بائیں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی اگر اس بارے میں کوئی مسئلہ قابل وضاحت ہے آپ کے ذہن میں ہونا تو آپ اس پر سوال کر کے ان سے وضاحت جا سکتے ہیں لیکن میں دوبارہ عرض کرا کہ دوسرا کوئی مسئلہ یہاں چھیڑا نہ جائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگر کہ ہم دوسرے دروس پر دوسرے اس طرح کی محفل میں ان سے دوسرے مسائل پر بھی ان کی مدلل اور بامانہ گفتگو لیں گے میں عرض کروں گا کہ حضرت ہم پیاسوں کو اس مسئلے کی سے سیراب فرمائیں اور اس پر جو بھی شرعی مسئلہ ہے وہ بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی حالت نہیں ایسے مسائل گفتگو میں اصل جو تربیت پائی ہے بزرگوں کو اس تربیت کی روشنی جی میں جناب گزارشات شاہر بہت شروعات کر جو بھی پخت بھی تھوڑی جی حاصل ہوئی ہے نا وہ صرف بزرگوں کی تربیت کا نتیجہ آپ نگرانی فرماند رہے ہیں جی میں انہیں چلایا ہے انہوں کی مہربانی جناب نو علم ہے کہ ہمیشہ کائنات روحانی اور اخلاقی اخبار صوفیہ صلاحی دی مرہون ہی رہی جدوں او تعلق رب تو ختم ہویا نا تو تمام مسائل روحانی اخلاقی دنیا پیدا ہو رہے ہیں ہو چکے نے ہی نتیجہ فرنگی جڑا ہے وہ دنیا نو کتب دے قریب کر رہا ہے اسلام جڑا ہے وہ خلیفہ خدا بندی کے قریب کر رہا الارض جا انبیاء امبیال السلام پہلا تشریف لگا پہلا زندگی بسر کر رہے ہیں کتاب بعد مل گئی تو پتہ لگتا ہے کہ کتاب کتاب محتاج محتاج وہ نہیں اللہ تعالیٰ دے دے قلب قلب دا رابطہ انہوں شریف نال جڑا ہوتا ہے نا خاص امبیا مسلم پھر جڑے جہاں بورا شاہ ہوں رابطہ انہوں دے قلب دا کلب کا امبیال احمل براہ راست نبیا اللہ تعالی نہیں ہو سکتا بار صورت جناب نے اس مختصر تعارف کے اندر جی گل ایک فرمایا کہ وقت گزرن مسئلہ کا شکار ہو گیا مسئلہ لفظ ویسے ویکیا جائے تو اچھا لفظ ہے بہتری کا مانا اصل یہ بچارے ہو گئے منفاط نقصانی کا شکار کہ ذاتی مفاد دنیا نفس خواہش یہ مقصود ہے وہ بہتر لفظ یہ ہوئی ہے کہ نفسانیت کا شکار ہو گیا اس دے اندر آن کے ہوں ہوں نفسانیت ایک دوران کہانی ایک شاہ شبہات میں ایک رسالہ پڑھیا سی سا حقیقت بھی حوالہ دین لوڑ ہی واسطے حوالے کی رسالہ پڑھیا سی انہاں وضاحت کیتی سی فتنہ شہوات اور فتنہ شبہات شہوات ہی خواہشات ایک جائز خواہشات ہوں ایک نجائز خواہشات ہوں ہوا جنوب آخیا جاتا اسلام کی زبان وہ بری خواہشات ہوں کیا جائے جائز خواہشات جڑے نے وہ نفس دے پورے کرنے وہ جرم نہیں لکھندا گناہ نہیں لکھندا گناہ شمار نہیں ہوندا ہاں ایک اور بات ہے کہ اس انہوں نو پورا کرن دے اندر توسو کرنا اینا ایک مطلب حدوں گزر جانا کہ اعتدال تے قائم نہ رہنا جی وہ پسند نہیں اسلام جائز نفی خواہشات نو جتنا سمیٹو گے اور محدود کرنے کی لیکن جڑے ناجائز خواہشات نا انہوں دی تو قدر اجازت ہی کو نہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جن چیزوں کا میں تمہیں حکم کروں ان کو کرو جتنا طاقت رکھتے ہو ہو نہیں اور جن باتوں سے سے روکوں ان رک جاؤ تھے میں طاقت طاقت طاقت کیوں ایک ایک ہوں ہوں فیل فیل ترک ترک واسطے واسطے کی کی لوڑ لوڑ ہی ہے نا نہیں سمجھ لگی ہاں جی۔ میں اس پہلوان نہیں لڑنا لڑنا اندر طاقت طاقت کی کی لوڑ لوڑ ہے ہے میں اس پہلوان ہوں تو ترک چ کوئی دی شرط نہیں رکھی ادھر ہے اور باقی دیکھ لو نماز مال کھلوک پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک نہیں طاقت بیٹھ کے پڑھو نہیں طاقت سو کے پڑھو یہ مطلب تم دا مانا بالکل سامنے اس طرح نجائز خواہشات وہ ترک نال تعلق رکھتی ترک جڑا کم کام ہے اتنے ہوں یہ سانبوت کا فتنا ہے اتوں کی پیدا نفس کی ایک صفت ہے صفات نفس ویسے نے ایک مخصوص صفت ہے کہ جس شاہباد پہ پھر کوشش کرتا کہ ہوں انہوں جائز کرا کیوں یہ شراب کل بھی ختم ہو پریشانی ہر لگی رہی ہے یار کی کرن دیا کوئی ملامت کرنے والا آ جائے گا کوئی اندروں ملامت اٹھ پائے گی یہ روڑے مکاؤ کرو جائز ہر شہر اتوں فتنا ہے شبہات پیدا ہوتا ہے کہ تین شبے پیدا ہو گئے شک شبے بن گئے ہوں کسی نے کوئی جائز کر لی کسی نے کوئی جائز کر لی کسی نے کوئی جائز کری تاکہ اطمینان نال جڑا گند کھانا ہے وہ تسلی نال کھائیے پریشانی نال کھان کا سواد کون یہ ہوں فتنا ہے شبہات یہ دلالت اگر یہ پہنچ جائے کفر دی حد تک مثلا حرام قطعی دا استحلال آ گیا یا حلا حرام قطعی کا ارتقا وجہ استحلال ہو جائے تو کفر ہے کہتے میں گزارش کروں گا بطور تبدیل بھی سمجھو یہ ایک عام ہے استحلال استحلال معاشیت ایک ارتقاب معاشیت اللہ وجہ استحلال انہیں دونوں اس فرق سے پڑھا میں خیالی شریف پڑھ رہا تھا ادھر پڑھا تھا کہ استحلال معصیت او جڑا مولا احمد دا حاشیہ نا اس دے اندر انہاں بڑی زبردست وضاحت کی انہاں فرمایا استحلال معصیت عین تقریب ہے جدوں سمجھ میں حلال سمجھتا ہوں اس مطلب لازم مفہوم کیوں ہو گیا میں حرام سمجھتے ہیں یہ تو تقریب ہے ایک ہے معصیت اللہ وجہ استحلال کرے کرے کرے کرے گناہ گناہ گناہ قول نہ کہ میں نہیں مانتا کر تے لیکن طریقہ دا ویکھن والے ایویں محسوس کرن اے حرام سمجھدا ہی نہیں زبان نہ کہندے کہ اللہ وج لس وجہ الا یعنی طریق الاستحلال ہے کاب معصیت لیکن استحلال کے طریقہ ایسا یعنی ویکھن کے اندر میں لگے کہ یار لال سمجھتا یا آرام سمجھتا ہی نہیں نیچری طبقہ جڑا نا زیادہ تر وہ اس لانت مبتلا ہے وہ ٹھیک ہے قولی بھی وہ انکار کر جاندے لیکن موقع مال رہے تے علاوہ جل استحلال ہوتے ہاں جو کر رہے ہیں حرام ہزارہ حرام و کام حرام کام کرن گے تے انداز یہ ہوئی ہونا ہے کہ ویکھنا نہ سمجھے گا یار مسلم کافر نے کی کرن پائے انہوں کا لبو کام دا وہ انداز طریقہ روش ہی ہے کہ اس کو صاف پتہ چلے گا ایک حرام سمجھتے ہی نہیں گو یہ زبان نال کہہ دیں گے ترقی ہے یہ شعور ہے یہ حق ہے یہ تہذیب ہے یہ ہے یہ فلان ہے کلچر ہے فلان یہ تو اقوال آ جانے گے نا یہ تو قول استعلا لیتے یہ لازم بین بالمان الاخص استعلا تو اگر شبہ دین دے اندر جڑا شبہ پیدا ہو گیا شک شوک شبہات پیدا ہو گئے غلط خیالات پیدا ہو گئے دین غلط اعتقاد پیدا ہو گئے دین اگر وہ غلط اعتقاد جڑا ہے کفر دی حد تک پہنچے گا تو پھر مرتد ہو گیا کفر ہو گیا اگر نہیں پہنچے گا تو بدعات سیاحت ضرور ہو جی، ان پھر دلالت نال تعبیر کر دیں نا گمراہی تے کفر دا یہ فرق ہے کہ ایک بندہ دس بندے جانا چاہتے کام ہو کی منڈی گجران والے جانا چاہتے ہیں راہ جا رہا جی ایک بندہ سیدھے راہ ڈر پہ دس نو جڑے نے کوئی جانا مڑتا مڑ نیجا ارادہ انہوں کا ادھر ہی جانا گجران والے سارا کا کئی گس گئے نے راہ تو ایک سیدھا جا رہا ہے باقی آ کے گمراہ پہنچ جان گے کدی لیکن کجل خواری مصیبت ریلت تکلیفوں تو بعد انسانی جڑے گمراہ نے نا مرتد کافر شمار نہیں ہوں دی منزل جنت ہوں آک منزل بھی جنت ہے وہ راہ کسے پھرتے آکال سنت جڑے نے جہ سا راہ ہے نیڑے پڑ ایویں نا جانے کافر جڑا جڑا ہے ہے مرتد مثال ان سمجھو ودہ بندے جڑے نے وہ گجرا والے جانا چاہتے ہی نہیں وہ ہی نہیں میں ادھر ادھر جانا کسور والے ٹر پہ اندر ارادہ کسور جان دا تو اس عزم اور ارادے دے دن شدید اختلاف اور تناخص گمراہ نہیں آپ اس نے شہباد پہلے اٹھا ہے صحابہ کرام کیوں محفوظ سن بد عقیدگی بد عملی جو کیوں بچے رہے ہیں صدقے جاواں بندے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے انہاں شہوات تو خالی کر دیا سی حتیٰ کہ جائز شہوات انہاں دیاں اتنا محدود سن کہ ہو سکتا ہے وہ مردیاں دے نال دے لگن ویکھ دیاں کون فی دنیا کا انا کا غریب و عابر و سب وعدد نفسا کا عدد نفسا کا منال القبور باگ نے آپ نے فرمایا دنیا چینج رہو جی میں مسافر یا راہ گیر ہوں گے مسافر تو راہ گیر ہے جی تھی جانے راول پنڈی دو چار دن اتنے پہنچ کے دو چار دن دس دن رہن کا ارادہ مسافر رہنے ہوں رستے سے ٹر رہا جہے والے راہ اس لیے سبیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جا ہوا نا مسافر قیام کر جدو پہنچے گا نا مسافر راہ گیر جہ ہمیشہ اپنے زاد سفر نو کٹان دی دی کوشش کرے کرے گا گا گا کہ چکن مصیبت تو بہتا بچہ جس لئے لئے کسی منزل تے اپڑے قیام اس ہون پانچ دس چیزاں بازاروں ہو اپنی ضرورت آستے کیوں جی جمع کر لے گا بھی چلو ہوں چکنا تے مصیبت چکن والی تے نہیں رہی نا کہ کر کے آپ نے بطور ترقی فرمایا کون دنیا کا کا غریب کہ تو مسافر ہے چلو ایک جمع کر لے جنا ایک مسافر اپنے قیام گاہ وقت جنا چر گزارنا اس وقت گزارنے وہ کر لینا ہے او و سبیل جی اس کو بھی اگاں ودنا چاہے ترقی کرنا چاہے میں جی راہ گیر دا حال ہے وہ کر لے تا کر کے صحابہ کرام دے حالات تسی پڑھو یا تانوں واقعی مسافر زندگی نظر آوے گی یا عابر و سبیر راست راہگیر دی زندگی نظر آوے گی کہ حضرت سیدنا ارمان فارسی مکان ہی نہیں پایا وہ حضور مکان پا لو فرمایا درختاں ہیٹ کندا ہیٹ رہ کے گزارا ہو جاندا ہے اپاں کیڑا اس طرح رات بیٹھے لنگ جائے دی گل وہ کسے آکھیا حضور جاندی کرو نہیں پہنچے تو میں بنا دینا بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ جائز خواہش تھی ہوں گل کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماند نے قسم چک کے میں جدو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارگاہ سے آیا میں اپنی بیوی نال اپنی خواہش نفسانی دے واسطے نہیں گیا جدو میں گیا حضور دی سنت سمجھ کے گیا کوئی جائز شرعی مقصد لے کے گیا میں محض اپنے نفس آتے لو بندہ بگ ای بندہ دسو کی پیدا گا شبہ شک دین باقی نفس نو ندو اینا بھی گنجائش راہ نہیں ملتا اسے مایوس مریا پیا ساڈا المیا یہ بنیا کہ اصا انہوں کے کول برعکس فرنگی نے سائنس نال دنیا کتنا شہباد پیدا کیا کہ نفسانی سامان ایک پیدا کر دیتا ہے کہ ویخ دیا شاید ہی کوئی بندہ ہوئے کہ نظر ہٹا کے دل نو قابو کر لو نہیں تو نظر دے پیچھے ہی دل جاتا کہ نہیں جی نظرت الا لاکا وسطانیت والا ہے اس لانسی یہ خبیص چیز اللہ تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حکم سی لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواج محبوب تسا ہرگز ہرگز کفار دے سزا ساز و سامان متا ورتنا یہ چیز ویکھنا ہی نہیں تفسیر نے لکھا ہے شاید پاک دے تحت کے کافلا گزریا ابو جہل دے سازو سمان دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال شریف اتنے اکھان رکھ لیا پوچھا حضور ہے کیوں میں مینو منع کیتا گیا انہوں نے مال ویکن سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذریف اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کلندری سے ہوا ہے سونگری سے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی صحابہ کرام میں پڑھیا خواجہ حسن بصری سرکار فرما نے یار میں انہوں لوگوں تکیا ہے کہ جنہ دے فاہنج سی کہ انہوں دے آ جڑی پنی ہے نا ان پیننی ہڈی ہی گیا تھی تو دنیا انہوں کو آئی نا تو پھر رکھن دی بجائے ورتا دیتی بس ہم ڈنگ مار تاکہ آبد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دی اول میری امت دے اول لوگ انہوں نے ترقی کی تھی یہ فرمایا صبر سبرو زہت نہ و آن والے لوگ جڑے نا وہاں جدو تباہی آنی ہے وہ ہو جائے گی زوہت کی بڑے دی جتھاں دے آ جائے گی بے صبری ہوں فتنا ہے شہباد سائنس یہ اصا جاننے کی بلا ہے اللہ اکبر پھر اس ظالم نے انہوں نے ساٹے ماری ہے کہ شابش ہوں قرآن چ ثابت کرو جیڑی شہ اللہ رسول دے مبغوز ہے وہ دنیا تے ساری مبغوز ہے انہوں نے کہ نہیں جی انہوں انہوں پھر پھر سوار چڑھا بنا کے ایک تے تے ویسے حسن و رہنائی دے دے چہرے سی سی اس لونڈی کیلے تو شاید ہی کوئی جڑا نہ اتو جڑے غازے ملے نے مولویاں چڑا مولوی پرو فیصر کلیاں تے لا چھڑیاں نا کہ ہے تے ہے ہی قرآن شاید تو قرآن سے نکلی ہے میں جان دے پی مانو وہ مینو یہ سو تھی کہ سائنس قرآن دے نزول تو پہلے آیا سی یہ یونانیاں کہندے ہاں تسی خود ساری تاریخ پڑھ کے دیکھو کیوں آدھے فلانی ہے پہلے انہوں نے ایجاد فلانی ہے انہوں نے ایجاد کی اصول کو لیے انہوں نے دیے فرنگی تو اس کی اتباع یہ تو فروعات سمجھو جی میں پوچھتا ہے جی کُلیے دینا جی بعد یہ بنی پئی ہے فروعات نے اور تفریحات یہ نے جہاں کے کلام کے متفرے ہو باہر آئی ہیں کیوں جی تو کلیے دے سارے ادھر آئے نے نے اگے نہ توسیع کیتی ہے ہے ہے صرف یونان اصل سارا کھاتا یہ دسو بھائی قرآن قرآن جڑی شاید نکلی بعد وہ پہلو نکل آئی خدا یا تو میں کیا بٹا چلاوے یا باوے پٹھا چلے تو نہیں تمیز کہ تسا ایسی گل کر رہے ہو جی خلاف ہے واقعی بالکل قد منافع اتا کہ خود سائنسدان جڑے نے وہ بھی لکھ چکے نے کہ یار سائنس یہ تو انسانیت نال نہیں کٹھی ہو سکتی جی جی سائنس پھیلے گی انسانی اقدار دنیا تو ختم اج ہو گئے ہر بندے ہیر سو بس نے لے اج بندے کہندے نے یار بھرا اسی ماڑے ہوندے سو او گھر غریب ہوندے سا یار 10 جی ہوندے سو 20 جی ہوندے سا سارے گھر دے اندر ایک محفل نال رہندے ہوندے سر سوکھا کھاندے سا ایک بندہ کماندا سی سارے کھاندے ہوندے سن ہیں اج اگے جی بھرا بھرا نال جی سکدا پتر پیو نو کڈی کوئی کھڑا ہے پیو پتر نو کوئی کھڑا ہے رشتہ دار رشتہ داریاں موبت ختم نے کیوں انسانی اقدار کدھر گئی ہیں بابا جی نے تمیر سائنس جڑی یہ ہے محسوسات کا علم محسوس پر بنا علوم جدید کی اس دور میں حشیشہ عقائد کا پاس پاس اقبال کا یہ تو محسوسات کا علم ہے اور محسوسات وہ کیا ہوتے ہیں ہوا سے جن کا ادراک کرنا محسوس کا یہ علم ہے فلسفہ کیا ہے وہ معقولات کا علم ہے جو عقل کے ہاتھ میں آئے گا اس کا فلسفہ ادراک کرتا ہے فلسفی اقلیات مطابق دار پیروکار دین کی وہ وہ وہ نہ نہ محسوسات روحانیات نے نے واہ جے ہے ظالم نے نبی پاک نو سائنسدان کہا نائنسدان کہ ظالم تینوں اتنا نہیں تمیز کہ سائنس محسوسات کے مابرا کو مانتی نہیں اس تو اگے فلسفہ ہے فلسفی جڑے نے روحانیات منکر نے دین کو نہیں مانتے تمام یونانی جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ دین کوئی چیز نہیں ہے نہ ہم قوم محدب اللہ حاجت اللہ ہم مہذب قوم ہیں ہمیں ایسے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں مہذب بنائے روحانیات نو تے او نہیں من یعنی اے ویکھو نا تھلے والا درجہ سب تو مادی سب تو گھٹیا علم یونانیاں دی نظر وچ کی ہوندا سی او او فلسفہ نظرسفا سن اساں اس علم والے پاسے جڑا نا سائنس اے دے یہ توجہ نہیں کرتا اے کیوں مادی چیزاں دا علم ہے مادی ما دی انہاں دا محدود علم ہے ایک کمینہ علم ہے اے دا کی فائدہ ہونا کہ وہ خبیص تارے تارے کو کو دنیا دنیا شمار ہوں ہوں سن سن انہوں نے پڑھو جنگل بیٹھے سوچ سوچ سوچ یعنی کیا مطلب انہیں سوچنا جنہ ایک تعلق نے سے کریں گے اقل وہ توجہ کرے گا اور مجرد ہو کے تو انہیں صحیح یعنی کسی نہ کسی نتیجے پہنچنا وہ ایک اور بات ہے کہ پہنچ سکتے نہیں کیونکہ وہ شیطان جو کھڑا ہے چندروں <laughs> انہیں بھی اپنی بھائی شامل کر دینی وہ پہلا تھلے والا درجہ گھٹیا جڑا ہے اسی معصوم صاحب دا اوتے معقولات اوتے سبحان اللہ روحانیات او ظالما معقولات والا دین نہیں مندا تے سائنس والا کتوں مننے دا تاکہ اج ہن تسی کھولو کتاباں سکول دی میرے سامنے لیاؤ علم تعلیم لیاؤ میں بخانا اندر جگ... ترقی پسندیت نظریے کی جدو وضاحت اگر وہ نہ لکھا ہو ترقی پسندیت نظریہ یہ ہے کہ جس میں خدا رسول فرشتے واحج کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ مزے کی لطیفے کی گل ہے تھی تنظیم المدارس کا مطالعہ پاکستان جرنل سائنس ہون موجودہ مربجہ میرے سامنے لیاؤ میں وہ وہ لکھا ہے کہ عمومی ترقی کے لیے ہر شخص کا کوئی طرز فکر ہوتا ہے تو بتائیے ہمیں عمومی ترقی کے لیے کون سا طرز فکر اپنانا چاہیے تھلے طرز فکر لکھے میں مذہبی کیڑا مذہبی فلسفیاتی نظریاتی اور سیکھ جی کا ببر کجا ماند مذہبی فلسفیاتی نظریاتی یہ سوال ہے لڑکیاں دو مدرسے ہوں جواب اگلے صفحہ جا لکھیا ہے الف الف ادھر پہلا جو با جیم دال اب جد اتنے لکھا دال کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو عمومی ترقی کے لیے آپ کو نظریہ اور اعتقاد اپنانا پڑے گا اچھا ہوں حضرت جی وہ سینسی وہ مذہب کے مقابلہ آیا کھڑا ہے تفیم بنیا کھڑا ہے یہ مطلب یہ نکلا کہ تو مدارس تعلیم مل رہی ہے بچیا نو کہ ترقی کرنی جائے پتروں سے پھر سائنسی نظریہ رکھو ایک کہ چلو سائنس پڑھ لینا وہ ظلم ڈھایا ہے سائنسی مذہبی رکھا تو ترقی نہیں ہو سکتی ہوں دسو شبہات دروازے عقید کھلے جدو مذہب سائنس کے مقابلے میں رکھ کر پھر سائنس کو ترجیح دی جا رہی ہے مذہب پر اور مذہب کو رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے لڑکا تو ختم ہو گیا وہ ایمان کے میں یہ آدھے فتنا شبہات کے شہوات نے اندر بھبوکا بن کے نکلا یہ آدم کا تنے خاکی یہ ہوں بھبوکا بلان جو بنیا مولوی آخیا یہ یار کنا چیر یہاں معاشرے چس لذت کٹ کے زندگی بسر کرا گے ان کوئی سواد نہیں سواد لو قومی دھارے نے الفاظ دے جڑے اتنے پردے ہیں نا وہ پھر قوم بیچاری کی میں سمجھے ہاں، بھی اندر کی بلائیں اتے ہور دا لباس ہے تے تھلے جڑی سور بی بی بیٹھی تھی بلائیں وہ پھر لباس تے رہ جائیں قومی دھارے میں شریف ہونا چاہیے ترقی کے لیے اس دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا پڑا یہ الفاظ ہے وہ مطلب یہ ہے کہ خدا رسول نال نہیں چلنا عام تو سائیں یہ گل حضرت بھی فرما رہا تھا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو مقولہ بھی چلتا ہے جی؟ میں کہا جی منافق ہونے کے لیے اتنا ہی بات کرتا ایمان کے اسلام خدا رسول کیا کہتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو خدا ہو جدھر کو ظالم ہاں، بت پرستی کا دور سی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور نال چلے نے کہ خالق کے دور نال چلے نے دور نال چلتے تھے آپ بت پوچھتے صاحب ہے لگے میاں دا کیا تھا سنیت ہے یا دلالات نے تاں میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کوئی پوچھتا حضرت آپ کا مذہب کیا فرماتے بھائی سنی حنفی دشمن نیچری ہوں اور سنیوں کی پہچان جو امور شریف نے لکھے ہیں اسی فتح رضویہ شریف میں اپنا چھبیسویں جلد نا چھبیسویں جلد آپ نے پہلی نشانی یہ رکھی ہے کہ سر سید احمد علی سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے مطابق سب کو ہیں سنی ہونے کی یہ پہلی علامت ہے جو یہ کہے مانے تو اگلی نشانی یہ بعد میں دیکھو کیوں وہ بھی یہی کہتا تھا اچھا اتنے ہونا میں حضرت مینو محدود یعنی موجود محدود رہن کی تلقین فرمائی لیکن یہ گستاخی اس واسطے میں کر رہا کہ جڑے مسائل الجھے ہوئے ہیں وہ یاد رکھنا ایک کسی موضوع نو حل کرن نال حل نہیں اس موضوع دا حل جڑا ہے نا او دے جڑے اصل محرکات اور اسباب ہیں او دا مڈ جڑا ہے اونوں اساں لواں گے تے پھر او ساری چیزاں میں جس لیے یہ گل سمجھا کے اگے سمیٹ کے نتیجے سے آواں گا آ گو گے اللہ تعالی دے فضل نال کہ اے ہے اصل حل جڑا ہے دس گیا ہے اور اس کو بغیر حل نہیں سمجھ آ گئی پھر سمجھ دل چتر گیا گل اصل ہوئی ہوں جی دل نو صحیح سمجھ آ تو جناب نہ ہوں آپ سر سی یہ بھی ہم تہذیب تمدن کے اعتبار سے ہمیں مغربی ہونا چاہیے زبان کے اعتبار سے ہمیں مغربی ہونا چاہیے سائنس ہمارے سینے پہ اور کلمہ لا علاقہ تاج ہمارے سر ہوں اتنے کی ہے ہے ایک ذہن چ رکھو کہ کہ انہوں نیچری نے کام کیتا اسلام دیکھو منافع ہوتا ہے نا وہ الفاظ دے پردے چ لکتا ہے یاد رکھنا میری گل کیا مطلب جہاں تے منافقت کرے گا نا انہیں ایک نہیں آخنا میں تا دشمن یہ کہنا انہیں انہیں دوستی دے لفظ چھپانا یار سجن ویلی یار سنا پھر پراوا کی کدی پرا بولے گا کدی ماما کدی چاچا کدی کچھ کدی پھر ہی تسا دھوکھا کھانا انہوں نے سوچیا کہ اور پچھوں اصل تعلیمات پچھوں یہودی طرفوں نے بنیاد ساری ہوئے شیطان انہوں سوچیا بھی یار اسا اسلام دے نام اسلامی اصطلاحات الفاظ اگر متک کر دیں ایسا بھی کافر چٹے ننگے ظاہر ہو جائیں گے انہوں نے سارے نیڑے نہیں لگ اسلام کے الفاظ اور اصطلاحات وہی رہن دیو صرف انہوں نے معنی بدل لو تم اپنا معنی مراد کرو اے اپنا لین گے تو بھائی کیویں کیسا بھی دعا دیا کرو اللہ تعالی جنت عطا فرماوے تینوں جنت کی مانا لیا کرو جنت ہے مانا لیا کرو دنیا اندر عیاشی زندگی تیری ہے ہے جنت جنت جنت اگر کیڑی دی مولی نہ لیندے نے او ہن ٹھیک کوڑا بندہ جڑا ایسا حقیقت نہیں جاندا اے تے نزدیک ہی ہو رہے انہیں کراشا اللہ اللہ دا نام بھی لین گیا جنت دا بھی لین گیا دعا بھی کرن دیا ہر مسلمان وچلے راز نو بندہ پہنچے تو فیصلہ کرے کی بلا ہے نیچری نے اسلام دیا دو قسم بنا لیا اسلام لفظ اسلام دے رہن دیتا لیکن تابی اس طرح آنا دجل و فریب تو کم لیا جی اسلام ایک ہے مولویوں کا ملازم یہ کیا ہے یہ جو کہیں ناقابل تغیر ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا یہ بس جس طرح اللہ کے محبوب نے دے دیا اسی طرح ہی رہے گا یہ ملازم ہے یہ ملوڈیا کا دین ہوں کہنا انہوں کی ہے ملوڈیا کا دین کیوں جی جی مجھ کے دھد آخ دو تو چھتر کھاؤ گے مجھ پیڑا آخو دھد آپ آ جانا مجھ پیڑی پیٹ پیڑی بکری بیڑی بھڑی گانے سارے ڈنگر بہ رہے کیوں یار تو یار ویکو نہ موتر بھی کرتے ہیں گوبر بھی مارتے ہیں پٹھے بھی کھا جاتے ہیں تنگ نہیں کرتے بندے نے کدی سنگ مار کے بندہ مار چڑتے یہ باقی پیڑے نے ہوں ہوں بے وقوف بندہ بندہ آپ پس جائے گا گا انہیں آخنا یار یار گل تو تو تو باقی صحیح یہ یہ ہے اندر سارے بابا جی جی سوچے سیاپے نہ ہون پھر مجھ تے سے مشین ڈوئے والی پھر بن سکتی ہے پاؤڈر والا دھد لب سکتا کو یہ دھد مکھن والا والا نہیں لگتا لبنا نے نے اعتراض وہ پردہ پایا ملا ملا ملا آخان گے گے گے جی آخر دین اسلام خراب ہے تو تو کھان سارے مسلمان اٹھ پائیں ملم کہہ دو واقعی اندر انہیں ہاں، تنخواہ بھی کھا لا اینا اینا پٹے کھانا کھا جانا کدی بدکاریاں کدی کچھ کر لیا کدی کچھ کر لینا یہ ہوں سارے بندے بلا جوئی اور چینی متفق ہو جان گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسلام اندر کرو کچھ نہیں ہونا وہ بغیر اسلام نو کرنے گولی مار دیا گیا ملازم کر دوسرا اسلام کیڑا کہڑا جی خدا نے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبی رسول بھیجے ان کو کہا تم لوگوں کو بتا دو کہ تم میں سے جمہور اکثر جو بھی نظام ترتیب دیں گے بنائیں گے وہ سب خدا کا اسلام ہے دین پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوب میں وہ عقل کے پاس جاتی ہے شعلے کو شرب سے اسلام کے انہوں نے مانا پتہ کیا بھائی اسلام دا مطلب ہے کہ جمہور جمہوری نمائندے یعنی وہ لوگوں کا دین ہے یہ کہنا کہ خدا کا ہے اور ناقابل تغیر یہ غلط ہے وہ لوگوں کا دین ہے اللہ نے ان کو کہا ہے صرف نبی کے رسول کے واسطے سے ہے کہ اکٹھے ہو کر جس طرح جو طے کر لو گے وہ تمہارا دین وہ اس میں جنا بل پاس ہو جائے تو چودھری شجاعت نے حقوق اسلام بل چودھری شجاعت نے بیان دیتا ہے مولوی حضرات جمع ہو کر مجھ سے ملاح کر لیں میں ثابت کروں گا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور ایمان نل دسیا جی کہ کیڑا اسلام قرآن و سنت ہے کہ جس مطابق جنا ہوئے لیکن ان کے نزدیک ہے پاکستان کا جڑا آئین ہے نا وہ کتاب اگر اتنے تو میں تھوڑا جا تعارف کراوا وہ لکھا ہے آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان حضرت جی کی لکھا ہے اگر جمہوریت اسلام میں ہی ہے تو یہ جمہوریت کو آگے رکھنے کی کیا ضرورت ہے حضرت یہ تصویر کو بلا تائل لگ رہی ہے پھر تو لب و لہجے میں منافق کو تو ضرور پہچان لے گا یعنی اگر مومن ہے پہچان ہوں وہ پچھانے گئے اسلامی خالی کیوں نہیں آ کیا گیا پاکستان کو جمہوریہ میں کیا راز ہے اس میں اصل وہی راز چھپایا گیا ہے کہ یہ اسلامی وہی ہے اسلام جو والا ہے وہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح طے کریں گے بات ٹھیک ہے اسلام ہے خبردار اگر کوئی اس کے خلاف بولے گا وہ واجب القتل ہوگا باغی ہوگا دہشت گرد ہوگا انتہا پسند ہوگا طرز قدیم پر جو نظر آئے مولوی محفل میں ان کو مورد الزام کیجیے سو سال پہلو اکبر آبادی دس گیا ہوئے فرنگی چیلے ہو یاد رکھنا جڑے پرانی طرز دے مولوی طرز قدیم تو کی مراد ہے جڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاں۔ بعد اندر پختہ نے یہ ہے طرز قدیم جڑے اپنے انسانی اقدار انسانی اخلاق کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں دوسرے لفظ ہیں جڑے انسانیت اگر حضرت جی بم مارن دی گل ہے تو کیا داڑی منہ بم نہیں مارتے سچی دسے Altaf Hussain M Q M دا کیا وہ کراچی دا بدترین دہشت گرد لکھا اس انسان کو آ چڈے نے وہ برطانیہ دا مہمان ہے برطانیہ دا فون خطاب ہوں گے کوئی ادھر پابندی نہیں پاکستان ہویا سی نا جلسہ فون خطاب ہویا ہے نا کی وجہ ہے یار جی میں پہلو شکایت کر رہا سا کہ کی وجہ یار سانو ہی تو مسئلہ سمجھاؤ کہ ہاتھ کاٹنا پاکستان میں انتہا پسندی ہے اور سعودیہ میں اسلام ہے اعتدال ہے وہ اعتدال پسندی ہے ادھر انتہا پسندی ہے ادھر کاٹتے ہیں تو اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں دوست بھی ہیں امریکہ بھی راضی ہے برطانیہ راضی ہے ایتھے نہ چلئیے خبردار ہوئے اور مولوی وہ چپ کرنا کدھر تون دئیے اس واسطے میں جناب انہوں نے پتا ہے سانو بےمان مطلوب ہے دوز کی مطلوب ہے جہان میں لانتی کا مطلوب ہے وہ نے بھابی نے جب کر بھی لین ہاتھ کٹ بھی لین تے اصل ایمان تے ہے کو نہیں کٹتے تے جان گے نا پکے کتے ادھر اگے ادھر تے کوئی پھر جناب مطلب ہو سکتا ہے دوسرے والا بھی آ جاوے نا تے لہذا ادھر ادھر نہ اینو نیچری بنا کے رکھو یہ جہنم نو جاوے انی بنا کے رکھو او سیانے ڈاکو جدو آ نا کسی گھر تو تو بستر دجیاں ہوں کتنے پہ وہ آن کے آدھا چابی دو کتنے سوادہ پی معلوم ہوا دشمن ہمیشہ قیمتی شہ ل لٹ دیں اعمال سارے تو اتنے جڑی جڑی شاید حدیث پا کے دین دے نال رکھی گئی ہے وہ عزت عزت عزت قاتل دشمن نے انہیں ساری عزت گلاس تے پہلا اپنی ماں تک استعمال کر لی ہے اس نے فلما بنا کے اگن دکھا دیا آخر سیانے آن جسے نشے لا ہوا شاپ لا ہی نے اس لانتی آخیا میں اپنی ماں استعمال کر لوا تاکہ انہوں نے تو یہ ماں تک پھر اج پاکستان کا کی رواں ہے علاقے دے اعتبار نال مقدس ہے اور حکومت دے اعتبار نال ویکیا دے تو پھر تو حکومت ہی لانا ہو اتنے میرے سنگھی رنگ نے من آن کے دسیا ہے فہد ہسپتال فہد روزہ پاک کی سوڑے کہ ماں دے نال بدکاریاں تے پیٹ بچے اس ہسپتال مارے وہ فلما وہدے نے جذبات اٹھتے نے ماں بیٹھی بہن بیٹھی جو اسلام ہے اتنے تو بھابی کا مجال ہے ہو سکتا خیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام مطلب سے بدلا دو اسلام بنا لیے ایک اسلام کو انہوں نے ملازم کہہ دیا دوسرے کو ترقی خاند ماڈرن روشن خیال اسلام اسلام نہ لیکن اسلام اس طرح نام رہنے دیا تاکہ اگر اصا آخیے کہ اسلام کو چھوڑو اور کفر ماڈرن کفر کی بات کرو یا قدیم کفر کی تو کہڑا پھنسے گا شکاری جدو پسند ہے بٹیرا چکر بولی وہ بول رہا ہے کہ وہ آ کے اڑا ہوئے آیا ہوں لو پھر کہ ہوں بابا جی گزارش ہے کہ ایک ہوں ضرور ہوں میں آ رہا ہوں اپنے موضوع ہوں ایک ہوں نے ضروریات دین کی ہوں نے جی ضروریات دین دین دین دے دے ایسے کھلم کھلا واضح مسلے جنہ نو آم سارے دین دا مسئلہ ایک ہوں ایک نے ضروریات مذہب ضروریات مذہب ہوں کہ جنہوں اہل سنت والے مسل جی اہل مذہب مراد سنی اہل سنت مذہب تو پھر دے ضروریات کی گے انہوں دے ضروریات بدیہیات او مسئلے ہون گے انہوں دے مذہب دے جنہوں عام خاص سارے جانتے ہیں یار جی عام خاص سارے جانتے نے سنی جڑے نے کہ محمد بن عبد البا واپیاں کا پیو سی اتوں شروع ہوا کام عام خاص سارے جانتے ہیں کہ یا یعنی یا رسول رسول اللہ اللہ آخر تو تو نہیں نہیں نہیں نہیں ہوں یعنی جڑا ہے یہ آکے آکے گا گا انہیں گلوں میں دوسرے عقائد سنت بیان کر رہا کہ کتاب چند سن پہ آ کے باطلا کے کیونکہ لوگ انہوں نے تو نہیں بات صحابہ کرام چارہ والا میاں چارہ نو من ہے نہیں ہوئے گا یہ گل عام خاص بندے جانتے ہیں ضروریات مذہب لیکن اتنے ہوں ضروریات سمجھ سمجھ سمجھ آ گئی آئے آئے بھی دین کنو کنو کہ کہ مذہب یہاں کی فرق ہے دین ہوں اجماعی اتفاقی ہر گمراہ فرقے کا بندہ وہ متک ہوگا گمراہ میں کہہ رہا ہاں، کافر کا فر مرتدنی کر رہے رہا ہاں۔ اہل دلالت بھی اہل حق ہدایت بھی اہل حق بھی اہل باطل سارے متفق ہون کے باقی ہے اسلام یہ ساڈا دین اللہ ایک ہے توحید جس کو کہتا ہے تمام رسول نبی بر حق نبی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جنت بر حق دوزخ بر حق فرشتے بر حق آسمانی کے بر حق ایمان مفصل بے ایمان لکھا ہوتا نا تقدیر بات وغیرہ ایک ہی نے یہ یعنی دین نماز پانچ نے رو نے زکات پڑ رہے یہ سارے متفق نے جناب کہ نہیں ہے یہ جی۔ ساڈا دین دین دین دا منکر کون کافر دا منکر بھی کافر دین جز دا منکر بھی ایک ہوں مذہب مذہب ہوں اختلافی جہے گمراہ فرقے نے جنہ جنہوں مذہبی گل ہے ساڈا اختلاف ہونا ہے یہ ہوں سڈا مذہب یہ ہو جائے گا انہوں کا مذہب وہ ہو جائے مذہب اختلاف دوسرے لفظ ہیں دین ایک اور بھی فرق کر سکتے ہیں کہ دین قطعی ہوں یہ زنی مذہب جڑا ہوں وہ زنی ہوں اختلاف زن کو پیدا کر دیتا ہوں دین کا منکر کون سی کا مذہب کا منکر گمراہ ہوں سمجھ آ اگر مذہب حق ہو تو اس کا منکر لیکن پھر ایک گمراہ اس وقت آخان گے اختلاف اعتقادی ہوئے کی ہوئے عقیدے کے اختلاف ہو جس طرح کے آلے دوسرے فرا کے بات مطلب ہے اگر سکھ اختلاف ہو سکھ تو پھر مذہب والا کسی نے گمراہ نہیں کہہ سکتا جس طرح گنفی شافی مالکی یہ بھی مذہب نے دین دین نہیں نہیں آخنا آخنا آخنا یہ میرا ہے ساڈا املی مذہب فلانے فلانے فلانے کا کا کا شافی مذہب مذہب مالکی امبلی ہے امام غزالی شافی سن سن غوث پاک امبلی فلان یہ نہیں نہیں وہ گمراہ ایک کو کہہ سکتے کیوں یہ ہے فکی اختلاف فروئی یہ برحق ہے اختلاف جڑا عذاب بنتا ہے وہ اختلاف مذہب کا ہے مذہب حق ہے سنت علاوہ باہر نکلنے والا گمراہ ہے جہنمی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ جنت نو ٹر جائے گا اگر وہ صرف گمراہی تک محدود ہے اگر کفر دا ارتکاب ہو گیا تو ارتداد دے فتوے لگے نے تو پھر ختم پھر نہیں جنت سمجھ آ گئی ہوں بابا جی ساڈا روئے ہلال دا جڑا مسئلہ ہے اس سے آ گئے کہ اصا جنہ ملکاں بیٹھے ہیں میں تمہیں پہلا بھی یاد کر لیا ہاں کہ اخوا میں متا ہے نہ میں الفاظ میں تو اقوام متحد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر مومن کو مومن قوم میں صرف دنیا میں دو ہیں ایک کافر قوم ہے ایک مومن قوم ہے اے مرے تو انو فکر کو نہیں او مرے دے کون ہے تم کون تھا نے او مسلمان ہے مسلمان وہ خیر ہے تو انو دی غیرت نہیں ہو اللہ ابھی کوئی راکی تھوڑے ہیں ایک قوم کو ایک مسلم قوم کو ہزاروں حصوں میں بانٹ کر پھر کہتے ہیں اقوام متحدہ لاکھ لانات یہودی تیرے ماننے والوں پر کیسی عجیب ہے کہنا تو تھا اقوام متفرقہ کہہ رہا ہے اقوام اللہ اقبال اقبال کفن ٹولا ہے میں تھا حکیم حکیم الامت بندہ سی سی سی سی کیا لفظ لفظ جڑا موقع مال دے فضول کلام نظر نہیں آگے ہدایت دا ہدایت تو بعد دا کلام جڑا پہلا ایسی کفر بھی آیا بہت کچھ یہ کیوں کفن چورا کا ٹولا پھر سوچا تو پتا لگا جی آدھا جی نا خال چور پھر قوم بری ہونی سی وہ مجرم ثابت ہونے سن کیونکہ ستا ہے بے خبر چور لٹ کے لے گیا جی, جی۔ ڈکیٹ کہ قوم بری ہونے سی وہ مجرم ثابت ہونے سن قوم پاک پاکسا کیوں بھی ڈکیٹ وہ مظلوم ظالم ہے ظالم مجرم مظلوم مزلوم بچارا انہیں نہیں ایک چورا کا ٹولا کی مطلب مرے نے نے تاکہ حیثیت انہوں بھی بھی ہوگی نا یہ مرد ہے پوری دنیا مرے ہوئے نے وہ کفن چور نے جی لائی جان کوئی نہ ہاتھ چکتا نہ زبان زندہ نے نے کھولے نہیں سمجھ لگی لگی لگی لگی سڈے فقیر آئے نے زندہ کیتا ہے وہ مردہ جڑا سا ختم ہوگی ختم ہوئی ہے تو ساری زبان کھل پی ہوئے وہ لانتی کفن کیوں جانا خیر یہ مال کدھر جانا تھلے والی ساری تارا نے کجیاں نے ویکو کن پلاسٹک چڑھے اتلے کھبے جڑے نے وہ نگیاں کیوں نے پاور ادھر بہتی ہے کجیاں آئے نے نگیاں نے بزرگ فرماند نے اس واسطے کہ نیڑے جو ہر کسی کسی کا کا ہاتھ پہنچنا پہنچنا انہیں انہیں دتا اتنے اتنے نہیں رہن ہوں اقوام متحدہ پاور پوری کھمبے اچے نے ہاتھ وہ ذہن نہیں ادھر جانا کہ تھلے جمہوریت کا ٹنڈورا ہے اتنے فرونیت من مانی عجیب ہے کہ پانچ ویٹو پاور کی نو جی تھلے ووٹ بہتے نے ملک بہتے تو تو وہ نہیں خیر جے یہ خدائی مقام کی تھلی لیا جی وہ چپ بولنا سڈے تو ہاں؟ لاکھ لانات جمہوریت کا نام لینے والے شیطانوں سے میں پوچھتا ہوں لیکن کوئی ادھر پیو نو تو کہہ دو یہ بدماشی تو چڈ جی میں تھلے ووٹاں دے اکثریت رکھنا ہے اوے اوتے رکھ پر ساڈا اقبال بولیا ہے وہ کہندا دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب تو سمجھتا ہے اسے آزاد کی نیلم پری وہ کہندا ظالمن نے مسلیا کہ جمہوریت دے دے لباس وچ دیو بیٹھا ہی من مانی دا جڑا اپنی تو دی نیلم پری سمجھی کھڑا ہے وہ زندہ زندہ سی نا نکلی مردے دے مرد جاؤ ایک مسئلہ حل کرا دیو ایو نو نو پوچھ پوچھ لو جی لو فلانے نو نو نو پوچھ پوچھ پوچھ لو لو لو فلانے فضلو ہویا ہوئے سمجھاؤ چکر کی جمہوریت جمہوریت جمہوریت جمہوریت تو اتنے بدماشی سمجھ آ گئی نہیں اچھا ادھر میں ہاں اقوام متحدہ ہے ادھر ادھر اقوام متحدہ اس سے پڑھا یہ سارے دار ہو ہو گئے گئے پیروکار مشرقون اگر تم کفار کی اطاعت کرو گے تو تم مشرق پانچ ویٹو پاور کی مکمل اطاعت ہو رہی ہے ابھی یہ اشراق باللہ نہیں ہوا کب ہوگا بھائی ابھی ان کی وہابی کی توحید کی سکھڑ نہیں پاتی ابھی تک <laughs> پوری قائم کھڑی دربار رخ ہو جائے دا دا نال ابو ابو بھی کافر کو کو کو نہیں مارنا کیونکہ یہ یہ یہ تو تو تو سختی سختی کی حالت میں میں خدا پکار لیتا تھا نرمی دونوں حالتوں ان ان ہیں سے بڑے کافر ہے واجب القتل روڈ والے آ گئے میں جی کہ آؤ دین کی باتیں کریں میں جی وضاحت کرو کیڑا دین خیر جی اتنے دین کا بھی ہے بکرا بکرا شرف خان بھی ذرا دسو کہڑا دین ہے کہ مشرق واجب القتل ابو جال سے بڑے کافر ہیں عورتیں ہماری بغیر نکاح کے تمہارے حلال ہیں مال ہمارے لوٹنا تم بات تمہارے لیے یہ سب جائز ہے یہی دین ہمیں دینا چاہتے ہو یہ ذرا لوگوں کو سمجھا دو کہ ہمارا یہ دین ہے پھر یہ تبلیغ کے ساتھ ان کو لے جاؤ صرف انہیں دس دو کہ یار اللہ کہتا اور دربار پر جان گیا تم ابو جال سے بڑا کافر ہے مشرق ہے تمہیں مارنا فرض ہے مشرق کو چھوڑنا ضروری ہے تیری عورت ہمارے لیے بغیر نکاح کے حلال ہے جس طرح کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے وہاں پر کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو تحت ایک کر دیا بعض اس وجہ سے کہ یہ دربار رسالت پر جاتے تھے حضور تو جان والے سن کافر مشرق ہو گئے عملی عملی جامع ایک تو زبانی بات ہوتی ہے نا کتابی انہوں نے عمل کر کے بکایا این گل اگر کہو تو پھر سارے کولے سنی نو آ ذرا تبلیغ دے چلیے تو میں وہ چلتا ہے یا تیرے نال لڑتا ہے دنیا دی حکومت لا دین بھی ہیں لا مذہب بھی ہیں دعویٰ کیا ہے ہمارا ہمارا دعویٰ کیا ہے دنیا کی حکومت لا دین اس وجہ سے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ویٹو پاوروں کے ماتحت ہیں اور ان کے پورے تابے دار ہیں ان کا کوئی دین نہ رہا جیسے کافر کا کوئی دین نہیں ان کے فرما بردار کا کیسے دین ہو سکتا ہے کر کے کسے مذہب جڑی گل جائز نہیں بھابی نو آکو جناب رضامندی کا جائز ہے کبھی کا جائز بریلوی نو آکو جائز حکومت کا جائز معلوم ہوا بات تو دین کی تھی یعنی مسئلہ دینی تھا جس پر سب متفق تھے انہوں نے جائز کر دیتا اس حرام نو حلال کر لیا معلوم ہوا لا لا دین دین دین ہے ہے مذہب مذہب آپ ہوں لیکن اتنا بات ذہن میں رکھنا ہونے کی بنیاد مذہبیت ظاہر صاحب جڑے نا جی عرب والے انہوں ایک رسالہ لکھیا ہے بڑا زبردست خیر ساڈے تے الحمدللہ پہلے ذہن اسی لیکن وہ تائید پھر مل گئی یہ ہے کہ لا دینیت کی بنیاد لا مذہبیت ہے لا مذہبیت کے میں یار یہ جھوٹے نے یہ یہ گمراہ نے بد دین نے بد مذہب لوگ نے یار نال تعلق دوستی یہ وہ اور چھڈو حضرت صاحب سارے اپنی تھان سے ٹھیک نے لانتی کہ صدیق اکبر کافر ایک وہ ساری امت رسول کہنا دو میں ٹھیک یہ کیوں ہو سکتا ہوں ایمان نال دس دا مطلب یہ نکلیا کہ ہدایت اور دلالت حق باطل دی تمیز جیڑا تھلے ایتھے اس سطح ابتدائی دے نہیں کرن دے رہا کرتے کی کرن دے گا آخر دا جا گا کوئی آ فرق کتو کٹے جے ہندو مسلم یہ وہ دے سارے نے آج سکول دیا جو لا دینیت دی ادھر مسجد بنی ہوئی ہے ادھر مندر بنا ہوا ہے ادھر ہے ادھر گرجا ہے اور چاروں کی تعظیم برابر کی جائے یہ نیچے لکھا ہوا ہے بھائی خیر ہے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں وہ بھی بھائی ہیں وہ بھی بھائی وہ انم قرآن پاک فرماتا ہے علم تارا الذین فکو یہ لکھوا الذین کفرو اللہ تو فرما رہا ہے منافق کافروں کو بھائی کہتے ہیں مومن تو نہیں کہتا لیکن دین لا مذہب کہے گا یہ شیعہ سب بھائی بھائی لا دین کیا کہے گا ارے کافر مسلم سب بھائی بھائی سمجھ نہیں آئی وہ لا دین ہونے کی پہچان محفوظ کرو یہ لا مذہب ہونے کی پہچان محفوظ کرو یہ کئی جنات تے تے بھوت پریاں نا وہ جان کہ کی بلائیں نہیں لگے داڑھی رکھی ہونی ہے نماز <laughs> پانچ وقتی ہو داتا حضور سرکار دے حاضری دین دے اندر ہو سرکار دے جناب قبر شریف نو دے نال دے رہے ہون گے غسل لیکن وہی ہون گے کہ جنہ آکھنا ہے کہ اگر کافر مسلم جی آپس میں سو لیں اور گے کوئی ایسی بات ہو جائے تو غسل کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے لیکن دہتا حضور کا غسل جو ہے وہ گلاب کے ساتھ ہوگا ہو سکتا ہے کنجر خود نہ آ کے نہ آیا جنات وہ جان گیا پچھانے کتنے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ایمان ایمان کے لیے کہاں لکھا ہے کیونکہ دربار پر جا کر غسل دے تو مومن کتنے لکھا لکھے ایمان تو شروع ہوتا ہے توحید سے جو پہلے ہمیں ہی مشرق ثابت ہو جائے شرک فطاعت کر چکا ہے شرک ذات کر چکا ہے شرک فی صفات کر چکا ہے شرک فی الافعال کر چکا ہے شرک فی الوحیت کر چکا ہے کسے ایک شرک مبتلا ہے وہ لہین چاہے دربار مر جائے اللہ رسول کی جنت گزائش کتنے ہو سکتی مومن کے لیے کہ نہیں ہے جی؟ اور دنیا دیا حکومت لا دین اور لا مذہب ہیں تے رویت ہلال کا مسئلہ تو مذہبی ہے دینی کہو گے یا مذہبی کہو گے تے لا دین دا مطلب ہے وہ دین کے مخالف ہے کہنے لگے جی سکول والے دین تو دور میں کہ جی دین سے دور تو ہمارے جٹ طبقہ کسان پر لوگ گاؤں کے وہ بھی ہوتے ہیں بہت دور ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتا ان کو دین کی لیکن منکر نہیں ہوتے جب سنتے ہیں تو مانتے ہیں کہتے ہیں ہم بولا دین تو ٹھیک ہے لیکن سنی سنائی گل ہے کزمائی اصل ہزار ہمارا تجربہ کیتا ہے جاؤ انہوں نے دسو پردہ وہ آخر بالکل ٹھیک چور کا ہاتھ آخر سرکار کی شریعت ساری بالکل ٹھیک ہے مان صاحب اور داڑی کمو نہیں پھرنا مجھے میں سرکار داڑی سرکار کی سنت پا کے کی کرن ڈائ یہ دین سے دور ہیں اس کو کہتے ہیں آدم معرفت کہ دین کو پہچانتے نہیں دین کو مطلب جانتے نہیں دین کو جانتے نہیں ایک ہوتی ہے معرفت آدم سکولی طبقے گل کرو دین کو مانتے ہی نہیں محل فی جو ترباد کاری کی ترقی کے رستے رکاوٹ ہی جی یہ گل ہے سوڑے دماغ دے بندے جی زرخا چھوٹا جا دنیا کتنے جان ہے ہے پتہ نہیں کہڑے چودہ سو سال کی گلا کر پتھروں کے دور دور میں آ رہے ہیں ہیں ہیں جانا چاہتے وہ مراد کہنے دین چھپا چھپا بہن پورا تو آنا ترقی فلانے دا مطلب جنہ تو کنجر بنے گا ترقی ہوگی تو تے اسلام نو کی سمجھ لیا یا پھر اسلام چھوڑ لانتی ایک ایک منے لگ درگی چھوڑ دے ہو جا خدا دا ہی اساں اے تینو نہیں آندے کہ تو ضرور مسلمان ہو اصا نے صرف ایک پاسا لے کافر بن لگ جو مرضی کر بہن جو مرضی معیشت معاشرت سیاست ہر ایک آزاد ہو جائے اصل تین جائیے کدی سکھا نہ لڑے سکھا نو کدی اے آخیا کو نماز پڑھیا کرو آرام نہ کریا کرو تھی بہن چھپا لو بغیرت نہیں بڑی دا فلان کدی آخیا کیوں اسی پاگ لو ہاں۔ سانو یار مسلم ہونے کا جو کھڑا ہے ہے اسلام اسلام اسلام نو تو کہ لوگوں رحم کرتے کرتے چڑھتے جی جی جی مرضی مرضی پھرتے جان جان جان پھر موڑتے طرح کے میں میں آج چل رہا پیا جا سید ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نام میرے لکھا پتوا خلاف پوچھا گیا سی تو فرمایا وہ پھر وہ لکھ سائل نے کہ اگر کافر قرار دیتے ہیں پھر تو کوئی مسلم کوئی دنیا میں مسلمان شاید ہی کوئی ہے جنہیں ہم کہندے نے ساری دنیا پھر آپ فرماندے نے کوئی رہے نہ رہے مسلم میں دنیا میں خواہ ایک بھی مسلمان رہ جائے ہم نے اسلام بچانا کہ ساڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دے گیا سانو کم از کم اسی شکل صورت دے سب پوری رہن دئیے اپنی بدل لئیے نا سکول والا اسلام کی اصلاح کرنے کے در پہ ہے انما نحن مصلحون اس کے جامع حضرت جی تفسیر تبرید اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول شریف صحیح سنت نال موجود ہے کہ فرمایا ان اے جڑی آیت فرمایا لم یا تعویلہ یا لم یا تعویلہ بعد ابھی تک اس کی تعویل تفسیر نہیں آئی کیونکہ یہ بات کرنے والے انما نحن مصلحون اے بات کرنے والے نہیں سنائے تا کر کے فرمایا ابھی تک اس کی تفسیر تعویل نہیں ہے یہ سکولی طبقہ کھولو گے تو ہر جگہ سے جتنے اور اصلاح بس مسلمان اسلام کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے یہ ہو گئے اسلام کا خلیہ بگاڑ کر مولویوں رکھ دیا ہم تو اصلاح کرنے کے در اصلاح اسلح لفظ زیادہ استعمال کریں گے کسرت کا کر کی رہے افساد ہوں رویا تے ہلال دا مسئلہ دینی خواب بناؤ یا اس طرح دے دیگر مسائل جڑے ہیں وہ حکومت جی لا دین لا نفی کا لگا کر نفی دین کی کر رہے ہیں مذہب پر لا لگا کر مذہب کی نفی کر رہے ہیں میں کیا میں کیا وہ منن گے مجرم آپ تے دین نو سچ سمجھ گے ادھر دین دے منکر تو نظر آؤ گے تو معلوم ہوا یہ نامنے والے ہیں وہ نہ جاننے والے ہیں نہ جاننے والا مومن ہوتا ہے اس کو غافل کہہ دو گے کافر نہیں کہہ سکتے لیکن نہ ماننے والا ہوں بابا جی اصا اصا کیوں یاد کرنے ہیں انہوں لوگ جہاں یہو جہ مسائل واسطے ہو جائے مسائل آستے منتخب کیتے جاندے نے حضرات کہ جی یہ دینی لوگ نے اور انہاں تے غور کرو کہ کیا او اس لائن نظام دے مخالف نے یا موافق نے صدقے جاواں امام احمد رضا صدقے جاواں تیری اساں تے سچی جے پوچھ ہو نا کہ میں جنا مطالعہ کیتا ہے اور جنہ مینو اللہ تعالیٰ کو سمجھ دیتی ہے بس ایس بندے آن کے آخیا ہے کہ امام میرے سنت لفظ ایک ملتی یاد رکھنا خالی امام کہہ سکنے ہیں فلاں فن کا یہ نحب کا امام ہے یہ صرف کا امام ہے یہ فلاں چیز کا امام ہے یہ فقہ کا امام ہے کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے ہونگے لیکن امام کی اضافت اہل سنت کی طرف یا امام ابو ابوالحسراری ماتریدی ایسے لوگوں کی طرف ہوتی تھی یا پھر امام احمد رضا کے لیے ہوئی ہے یہ امام اہل سنت کہیں گے واقعی اہل سن اصول فرو کے اندر ہمارے یہ ہم خوش میں خوش آمدی نہیں ہے میں اتری میں بادشاہ کرتا میں نہ کسی کی پرواہ کرنا اتری اتری میں میں میں رضا دنیا تو تو تو تو ٹر گیا ہے ڈرنا لالچ کرنی کرنی سی سی دا کریے ایک بندہ سی تو نا پنڈ سی جی تنگ ہو کے دوسرے پنڈ چلا گیا آخر جی یہ نا تو مگروں لوے اتے ہاں۔ گیا اپنے کمالات جی نہ نہ دین دین دی دا عمل ہے اس اس نے نے سیرت سیرت سے سے بھی خالی خالی ہو ہو بغیر تو سمت اور جناب جی ادھر فہم دین سے بھی خالی ہو یہ تم جمع ہی نہیں ہو سکتے مینو بندہ ہی نظر نہیں آتا اس طرح کا آرہے اندر ایک بھی ہو ساڈے سبحان اللہ اللہ اس دا جامع قلم جدو اٹھا ہے ہن اے رویت دے مسئلے دے جڑا آپ نے دس ویل دے بحث فرمائی ہے نا اپنا یا دسویں دسویں جلد دے بحث ہے رویت دے مسئلے طریقہ کار شریف سارے لکھے نے آپ نے اس کے اندر حضرت جی صدقے جاواں آپ سرکار نے لکھیا ہے نیچری نا پختہ کار مفتی وغیرہ اگر اے ہون دے فرمایا انہاں دی گلاں دے کوئی اعتبار او نیچری طبقہ نیچریت دی دلیل وہ جی ہمارا یا رسول اللہ کہنے والا ہے وہ کمال ہے وہ تو کمیٹی کا صدر ہے آپ کیا کر رہے ہیں ارے بھائی میں اس کو نیچری ایسے نہیں کہہ رہا امام احمد رضا سے پوچھ لو کہ ایک کمیٹی یا ترتیب دی گئی کہ جس کا کام فریضہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی رویت کے مسئلے میں رہنمائی کرنا ہے اس کے اندر شیعہ بھی ہے وابی بھی ہے فلان بھی ہے فلان بھی ہے فلان بھی ہے اور حضرت صاحب بریلوی بھی ہے اب بتائیں یہ کمیٹی آپ نہ کہیں یہ نیچریوں کی کمیٹی ہے تو پھر میری ناک کاٹ دینا کیوں جی امام اہل سنت اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں نہیں نہیں جی۔ کیا اس طرح کے مرتدین لوگ جو ہوتے ہیں ہوں تو وہ دلالتان جیتے ارتداد ارتدار کرو تو مرتدین دی گواہی ہوں اسلام وہ کدے واسطے بیچ گئے انہوں پھر سمجھنا مسلمان دے نال نہیں رکھنا یہ لا مذہب پھر کون ہویا نیچری لا مذہب سی لا مذہبیت لا دینیت انہوں خود اس واسطے دا حال جڑا ہے وہ ساڈے کول سوائے اپنے ادھر متعلق ویکاں گے وہ لا دین لا مذہب حکومتاں دے وہ ساڈا اپنا ہی وہ نیچریت دکھاتے گیا جی میں پہلے عرض کر بیٹھا کہ فتح والا حرمین شریف ہیں اگر اتنے ہوئے تو میں بخا سکنا کہ ہمیں اہل سنت نے لکھیا ہے آپ تو کچھ آپ نے فرمایا کوئی جڑا علم حاصل کرو چاہے چین اس حدیث نو جڑا سکولاں دے اوپر چسپاں کردا ہے فرمایا فیہ نزغۃ النشریت اس کے اندر نیچری ملاوٹ ہے تو اسے گل تو ہن بچا لو فتاوی الحرمین دے اندر اگر نہ ہوئے امام دی رہنمائی تو مانو جی اور باقی جو کچھ ہے کوئی کہہ رہا ہے قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق کرنی چاہیے پرانی پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں ہے یہ کیا ہے علامہ غلام رسول سعودی صاحب ہے ماشاء اللہ یہ کس میں لکھ رہے ہیں تبیان القرآن میں لکھ رہے ہیں وہ پڑھیے سامنے پہلی جلد ہے میرے خیال میں صفحہ نمبر تین سو تیرہ ہے قرآن کی تفسیر سائنس کے مطابق کرنی چاہیے اچھا جی ذرا حضرت جی تھوڑی وضاحت کر دو کہ کون سی سائنس پرانی کہ نہیں اور چند سالوں کے بعد پھر یہ نئی پرانی ہوگی پرانے سائنسدان آتے ہیں سبا سیارہ سات ستارے چلتے ہیں زمین بھی ساکن زمین ان کے نزدیک ساکن ہے یہ یونانی سائنسدان تھے اب کے کہتے ہیں زمین بھی چلتی ہے اب بتاؤ قرآن کو کس کے ساتھ گھمائیں مردود کیا کر رہے ہیں امام احمد نے کیا فرمایا فتح میں مرتدین فرقے شمار کیے مرتدین کے گروہ شمار کیے مرتدین لفظ لفظ مرتد فرمایا جو کہ قرآن کی تفسیر عقل کے مطابق اور سائنس عقل کے مطابق کرنی چاہیے اگر کوئی بات عقل کے خلاف ہے تو فرمایا پھر قرآن کو مروڑو جو یہ کہے مرتاد اسلام سے کہ بابا جی یہ عقل کیڑی مراد ہے عقل مستفاد من الشرع لئی سکم متھلی شے جس کے ساتھ جس کے ساتھ تعویلات کی جاتی ہیں اسماء و صفات کے مسئلے میں وہ تو شرح کی بات ہوئی لہ سکم مسئلہ شے ان سے عقل حاصل کی کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے جب نہیں ہے تو اس کا لازم یہ ہے ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ربی اعلیٰ مستقیم ہے نا بک میرا رب سیدھے راستے پر ہے اب شریعت کی عقل کیا کہے گی شریعت سے حاصل شدہ عقل کیا کہے گی کہ اللہ تو نہ جسم ہے اس کا نہ وہ چلتا ہے نہ کوئی ایسا راستہ ہے کہ اس محسوس راستے پر اللہ تعالیٰ چل رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے لازمن بات ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے عادل اور حکمت والی صفت ہے کہ میرا اللہ جو کام کرتا ہے عد کے ساتھ کرتا ہے لہذا اس کو راستہ کہہ دیا گیا یہ کیا ہے آ کر میں میں شرح لیکن ایک وہ ہے کہ بے لگامی عقل کیڑی بے لگامی بس وہ کہتی ہے کہ زنا جائز ہے ٹھیک ہے جائز ہونا چاہیے وہ کہتی ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے چلنا چاہیے بس ٹھیک ہے قرآن کو ساتھ ارے عقل وہ کہتی ہے کہ مین ٹھہری چل رہی ہے ٹھیک ہے قرآن کو اس کے ساتھ چلاؤ اب ظاہر بات ہے حضرت جی عقل بے لگام کی بات کرتے ہو تو ابو جال سے لے کر یہ تمام سائنسدان کفار مرتدین منافقین تمام آ جائیں گے اس میں تو قرآن کو کس کے سر کے ساتھ چلاؤ گے پھر اقبال یہی فرماتا ہے کہ آج کا جو نو مسلم آج کا جو مسلم ہے نیا جدید مسلم یہ کیا ہے یہ کیا بلا ہے قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد بھائی یہ تو قرآن کو کھلونا سمجھتا ہے تعویلوں کا کھلونا جس طرف چاہے موڑ لیا اور نئی شریعت بنا لی کہ نہیں ہے حضرت جی تو مسئلہ یہی ہے کہ اب دے جڑے مطلب ہے بنے ہوئے کرتا کرتا کرما دے وہ خود لا مذہب چاہے ان کو کوئی مولوی حضرات کوئی علماء حضرات غلط فہمی سے مغالفے سے بے خبری سے بے علمی سے پہلے سنت کے مفتی قرار دیتے ہوں کوئی کچھ قرار دیتا ہوں کوئی کچھ قرار دیتا ہوں رہے کوئی میں اہل سنت تھوڑے ہیں یہ قرار دیں امام اہل سنت کے پاس کسی فتح شریف میں ایک سید تشریف لائے وہ اب اس دور واعظ اور مقرر تھے عرض کی حضور واز کرتا ہوں لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ کہیں غیر مذہب کا نہ ہو تو آپ سند بنا دیجئے میرے سننی ہونے کی آپ نے ایک جملہ فرمایا فرمایا شاہ صاحب نفیے فیتا نے دائرہ چاہیے سبحان اللہ فرمایا جتنے یہ اعتقادی فتنے دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں گردش کر رہے ہیں ان سب سے لا تعلقی نام زد کر کے لکھ دو کہ میرا ان سے کس سے تعلق نہیں نیچریت سے چکرالویت سے نہیں وابیت سے نہیں فلاں سے نہیں فلاں سے نہیں فلاں سے نہیں احمد رضا پھر سنی ہونے کی تعلق دے گا ایسے نہیں دے سکتا ادھر پر غسل دے رہا ہے تو سنی بنا دیا چادر چڑھا رہا ہے سنی بنا دیا گیارہویں کے دیکھ دیکھ کھا گیا گیا سنی بن وہ کھانا تو دے ساٹے تن جانا انہوں کی جان جی مزے کی گل ہے کہ چشتی میرے مسئلے نے نا کافی اتنے آن جان پھر اتنے ایک دو بندی ہے باس خالق وہ بڑا انہوں کا نام مناظر بنیا پھر جی وہ اچھا سڈا ایک پہلے مخالف سی تو ہوں ہے ہوں گے وہاں جہاں وہ نام بھی عباس وہ جڑا دو بھی جی، آدت سی کہ تگڑے بندے کا جنازہ جدو ہوں سی امیرا کا چودھریوں کا نماز جنازہ تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگنی جی ویکنا بھی یہ کام اتنے ایویں چلنا ہے نہیں تو کام خراب ہے ماڑا جی تیرے میرے ہونا پھر چکو وہ ساڈا بیلی والا باس ایک بندہ لا دیتا مطلب جتھے تگڑے بندے کا جنازہ پڑھاوے پڑھا تینوں پتہ لگے فلانے پنڈ فلانا چوتری مریا تیرا کام ہے ضرور جانا تیرا کام ہے تو تاریخ لکھنی جنازہ لکھنا ہی لکھنا ہی بندے لکھنے نہیں چند گواہ پا لینے نہیں فلانا یہ بندہ اس نے جنازہ پڑھایا دعا منگی انہیں پانچ ساتے ڈائری دے لکھ لیا بندے نا گواہ جنازہ سارا اور گوا جنادی جہاں جنازے جنازہ انہیں پڑھایا وہ اپنی عادت کے مطابق دعا منگن لگا وہ بدت ثابت کرو کتنے لکھا انہیں آخیا جناب ثابت کر لینا انہیں ڈائری جیب کھی آخیا جناب تسا تسا تسا جنازہ پڑھایا پڑھایا پڑھایا پڑھایا فلانی تاریخ نو فلانے پنڈ اے اے کنجرا کتی دیا پترا ماڑے نے واسطے بیدا تے تگڑے جناک سنت بن گئی دا ڈی ایس پی ریاست باجوا لاہور کے لگا ریاست باجوا پنڈ کیوں پنڈا بندی انہیں آخیا جا اتنے لکھ کہ ہر جنالت منگنی یا تو نکل انہیں لکھ دیتا میں ہر لکھال آخو گے ہوں دعا جناب منگی کھڑا کل میرے گفتگو امام احمد رضا میرے کہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ بنیا بیٹھا تھا فون دیو بندی میں کیا جنوں پتہ نہیں دجال کی تو تے اندروں بریل بھی لگن تنو اج رحمت وہ ہے رحمت لال میں خود کی ظلم اٹھائی جہاں پہ لکھتے وڈے ستنے کا وڈیر تعصب کی بنا تو کافر مشرق کہتے رہے میں کہ جناب تعصب کی بنا پر کسی کو کافر مسلمان کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے پتا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہدیس ہے تو پھر میں کہ کی بنتی ہوں اگلا جڑا ہے کام بھی آسان کیویں اس بات روز کریے علیحدہ ایک موضوع ہے طریقہ کار ہونا چاہیے اسی تو جو کچھ مطلب اقدام کرتے رہے ہو اتنا سڈے بزرگ ہمیشہ تو سڈے بزرگ نہ در چلا پڑے نہ نا مرشد سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے سید محمد امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سن حضور دارے گولڑا کے پہلے خلیفہ آپ نے جدوں مرید فرمایا کہ حضرت بولا خواہش کا اظہار کیا حضور میں نے پڑھاؤ کیونکہ آپ پڑھاتے سن درس نظامی کے آپ ماہرین علماء آپ نے کریمہ شریف کا شیر کریمہ شریف منگا کے ایک شیر پڑھا کے آپ نے فرمایا باقی آ جائے گا ضرورت خصوصاً آئے جڑا صوفی آستے پہچان ہے کہ عقائد کامل ہو سی عقائد ناقص بندہ صوفی نہیں ہو سکتا ہو سکتا جی نہیں باقی فقی مسائل ہو سکتا ہے باج بستانی فرماندے نے ایک عارف بلّہ سی وہ میرے کو شریعت دے مسئلے سیکھتے سن تو میں اندر کو معرفت دے مسئلے سیکھتا سی کہ امام ابن عجی حسن ان سرکار نے اپنی کتاب لی ہے الجواہر تو انہاں جدوں وہ منتقل ہو گئی آپ پنڈ دیہات بھی ساری زندگی آپ نے ریڈیو ٹی وی کتے کی کدی ایک دن پاویں برادری علاقے حکومت جو مرضی کر اپنی علاقے آخیا جو شریعت مطابق ایسا ہو سپیکر اج تک سدی کر یعنی یہ وہی مسائل نے جڑے فروئی آئیں جنہوں نے اشارہ فرمایا ہے ہے کہ میں او تاں کر کے انہاں دا ذکر کیتا اگرچہ اس وقت اصولی جھگڑے اٹھے کھڑے نے تنازعات اصولی نے فروعات ال کی جائیے فروعات تے ساڈی ایک ضرورت ہے انہاں دے واسطے تاں اساں آپس وچ بیٹھ کے کیوں جی تبادلہ خیالات فروعات دے جڑے کر رہے ہیں او تے مجبوری جو ساڈی اپنی چلنا جو ہے کرنا جو ہے کام واسطے بیٹھ کے وہ کر کر یہ بھی کی طریقہ کار سانو اپنانا چاہیے اس اندر اگر کوئی خطا ہے تو میری طرفوں مالک دم معافی دے اگر کچھ خواب ہونا ہے تو میں آخر چرض کیا کہ اپنا دنیا کے یہودی دا مقصود اصلی اپنی حکومت دا قیام ہے کیونکہ وہ تمام مسائل چاہے اسلام دشمنی چاہے اپنے نفسانی خواہشات دیں وہ اس نال حل گے کیونکہ حکومت دنیا دی چیز ہے کہ نہیں جی؟ تے تعلیم جڑی فرنگی دے زور ہے زور ہے تعلیم دے اتنے جی۔ پیسہ سرمایہ ادھر بے بہا اندھا خر ادھر امداد ادھر حکومت کو قرضے دیتے ہیں تعلیم کی امداد دیتے ہیں جس کی واپسی نہیں ادھر کئی گنا سود چڑھ دیں دے کی وجہ ہے کیوں سڈے بچوں کے نے دوست اس واسطے تمہیں علم ہے کہ میری لانتی حکومت دنیا دیتے میری تعلیم نال قائم رہ سکتی اس کو بغیر نہیں رہ سکتی کسی سکول سکول بند کیا کرو انگریز دی حکومت دنیا کے چلاؤ تاں علامہ اقبال کہتا ہے یہ مدرسہ ہو سکول نظر جو ہے نا کہ یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رانا یہ نہ دیا یاشی آزادیاں بدماشیاں جنیا یعنی نہیں کہ دم سہ میں خانہ ہے فرنگ آباد انہی کہا بھی دیکھ لو کی وہاں کا اور کچھ ہے نہیں جی مرو موڈی ہو جائے جی۔ جو موڈ نو پانی دین مولوی بھی نال پیر بھی نال عوام ساری موڈ نو پانی دیتی ہوں دی. اتوں جسل فسادات سارے پھل شاخا کے تور سے نکلتے کوئی انہوں لے بیٹھ انہوں لے بیٹھتا کوئی انہوں لے بیٹھتا وہ اصل شہ نہیں اصل تو موڈے تعلیم سے ذہن بنتا ہے ذہن سے بندہ بنتا ہے بندے سے معاشرے بنتے بندے بہڑی ذہن بہڑا ذہن بہڑا بندہ بہڑا بندے بہڑے معاشرہ بہڑا معاشرہ بہڑا تو نظام بہڑا تعلیم اچھی اچھا ذہن اچھا بندہ اچھا بندہ اچھا معاشرہ اچھا معاشرہ اچھا نظام اچھا صحابہ گرام مثال اور حضور سرکار نے کوئی بندے تھوڑے بدلے تھا کہ سر نو تھلے لا دیتا لتاں اتنے لا دیتی ہوں آپ اے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے کام نہیں کیتا آپ نے ذہن شریف ہی تبدیل کیا ذہن تبدیل کیتا ہے دنیا مشرق جڑا ہے مواحد ہے کچھ ڈکیٹ بھی بن گیا ہر ہر صفات کی تبدیلی جڑی ہے تعلیم واہ بھی من دے دیو بس نہیں لے لیا جی بچہ میرا انہوں دے دیو ہاں۔ مہینے بعد لے کل جدو گل ہوئی مینو آتا وہ میری آدھی آ کے جی باب باہی سریاں یہ گیا تقریر تو میرے آمنے سامنے آن گئے گل کی وہ خیر وہ تو آندا صلی اللہ علیہ وسلم نے نے فرمایا مجوس کول زید ابن ثابت مجوسیا دی بولی سکیا میں میں میں جھوٹ بولنا پیا اگر پوری دنیا دی کتاب زبان وٹا دے دے اس اس پتر نو پتہ کیوں نہیں سی بھولیا تے گل نہ کر رہا آندا دی دی بولی بولی سکیا تے تے حدیث ہے ہاں۔ وہ نہ مراد اس گل اڑ گیا انہیں میں دینا میں میں تو زبان وٹا گا نہیں تیرے تیرا سر و گے کل پھر میں مطالعے سنی آدی میں ترسی کھول لی میں کہ جناب یہ دسو آپ اتے ایک سوال میرا ہے کہ دسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا سی زید ابن ثابت نو سریانی زبان سکھیا حکمت کی بیان کی کچھ یا سکھاون دی وجہ کی سبب کی بیچ حدیث بیان ہویا نمبر ایک نمبر دو یہ دس کے رسمی طریقے نال سکھے سن یا غیر رسمی طریقے نال ہوں حکمت ہوں ماں جانے بچ لکھا کر ما آ مان یہود آلہ کتابی میں یہودیوں پر اپنے خط کتابت دے اندر مطمئن نہیں امام تیبی تی بیوال ہاشی اطرم اتنے لکھا کھڑا ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ جی یونی کو لکھاواں گا اپنی بولی تو لکھ لکھ خط آپ تو لکھنا جائز نہیں سی نا آپ کھیک میں آپ جو ساری بولیے جان نے فرمایا جے میں آکھنا یہودی نو میرا لکھ یزید و ینقص یعنی ودا کٹا دے گا جے میں خط ادھروں آوے یہودی نو پڑھ سنا پھر وا کٹا دے گا ماں آ مان یو دا کتابی مینو اب خاتو کتاب سے یہودیاں تے اطمینان نہیں میں کیا اصل مردودہ تیرا جواب یہ ہوئی ہے کہ سید صلی اللہ علیہ وسلم دے دے خط مسئلے سم صلیم کے ہاتھ کے مسلے آ جی نبیاں آخری نبی ہوئی ہے تفون تے پتراں کو جان گئے حضور فرما رہے نے مینوں بھروسہ نہیں ہے نے ڈنڈی لانتی نبی پاک نے ہاتھ دے مسئلے چ خالی بھروسہ نہیں کیتا تو توریا کتاباں دے بھروسہ کیتی کھڑا انہاں تو لے کے پوری تعلیم انہاں تو نہیں کڑا نبی نال نال دھوکھا کر کے ہی گے اج نتیجہ نکلیا کہ سارا نظام کرتیجا نکلا گھر دمل بیٹھا ہاں، میں حدیث عمل بیٹھا اتلو لے اترو لو دوسری گل ہے ظالما کہ تعلیم اگر یہ تعلیم ہوں یہ فرض کا کوئی کوئی کوئی درجہ د تعلیم سمجھ کے تے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر ہر ہر صحابی نو نو نو بھیج بھیج دے دے دے بچے ایک بن ثابت کی فرض فرض فرض فرض کوئی نہیں تو تو کسے کسے کڑی دا کیتی کیتی بیٹھا بیٹھا او ہے ہے حضور سرکار پھر اے والی زیادتی لیندی دوسری گل زبان سیکھنی سی وہ رسمی طریقہ سی سی کہ غیر رسمی ثابت کر استاد بنایا تے کیڑا اوتھے سکول سی مردودہ سٹ پنجابی جاندے نے جانے چھ مہینے کام کرتے ہیں واپس ہندی بول دوں سال اتنے رہتے ہیں سال تو بعد شویا شویا مویا مویا جی؟ غیر رسمی طریقہ اترا یہ سکھا کا غیر رسمی طریقہ غیر رسمی طریقہ ہو زید ابن ثابت صحابی رسول ضہ غیر متغیر بندہ ہو دنیا نہ تبدیل اترا صاحب انجن مراد مفتی پھر پیر تیرے انگریز کی کے اللہ معافی دے اشر بنے پے صحابی پاک اس طرح ہو ضرورت ترجمانی ترجمانی دی کی ضرورت جی میں اوتھے جائز سی جائز آکھاں گے لیکن اے اگر تو آکھیں کہ میں گاں تے دا قیاس بر کر لواں بندہ سی تو سی کسی سیاح آخیا پا دھد کرا دے چھ مہینے سال کوئی سات رکھ لے سال ہو جائے گا تیار ہو جائے گی منڈی جائے گا ہاتھ ہاتھ وک جائے گی ان ہاتھ ہاتھ وک گئی کئی دنوں بعد انہیں باجی کا ویاہ کرنا سی ہوں رشتہ لبا پھر یار کی کرا سوچ آئی کہ یار چٹ پٹ سودا ہوا سی ادھر نہ کر جا کے نو یار میری دو دو اندر نے دس سر میں رشتہ لبنا لا لیا بغیرتا جی پہلو ہی پل رکھی کڑی نے لیاسے اصول والے کہ قیاس محل فارک چاروں فرقوں کے ہوتے ہوئے پھر کیا چاہیے ریا مسئلہ اس طریقہ کار کا جگہ فرما رہا ہے سن کافی مشکل مشکل کام یہ ہے کہ سانوں کسی علاقے تھان کے اندر کوئی ایسی مرکزیت حاصل نہیں کہ جس مرکز وال فقہ کے مطابق لوگ رجوع کریں یہ بڑی بڑی پریشانی ہوں جہیا سہولتوں فکا نے لکھیا نہ الگ سرکار نے لکھیں اس سہولتوں سامنے رکھ کے اگر سوچنے ہیں ایک مسئلہ ہے اس بات ہلال رمضان ایک ہے اس بات ہلال عیدین ایک ہے اس بات شہور دوسرے مہینے کے چنا یہ تو پتہ ہے کہ احکام مختلف ہے اس بات ہلال رمضان دے چند دا اس بات وہ خبر دی حیثیت رکھتا ہے دین شہادت شہاد ایسے رکھتے ہیں ادھر اصول چاہیے نے ادھر کو نہیں اچھا ہوں ایک سڈے واسطے اور مجبوری یہ بنتی کہ فوری اطلاع خبر جڑی وہ منتقل کیون کریے دوسرے شہر ویلے تک یہ بڑی بڑی پریشانی ایک تو ہو گیا نا اس بات کہ پہلے جڑا بندہ سانو آن کے دس گوئی دے رہا یا خبر دے رہا چاند کی وہ ہے کہ نہیں ہوں رولا عام ہوئی پی ایسے بندے بھی ہیں ہیں خود اس طرح دے بھی جڑے روزے تو تھکے نے جنہوں خبر تھی جائے کہ سویرے چند نہیں چڑھنا چڑھنا پرسوں ہے تو عید ہونی ہے تو انہوں نے تاپ چڑھ ہے کہ نہیں جی یہ بازار بھی تو سہ لگے پھر پیڑ ہوئی نہ ماشاء اللہ جی حضرت آگے کتھے عدل کتھے مستور الحال کہ کتھے فاسق فاجر علانیہ یا بد اعتقاد کم از کم ایسے ظالم کے جن کے ایمان میں شک ہے ہمیں ایمان مشکوک ایمان بندہ تے نماز پڑھاوے او دن ہم بچے نماز پھٹو ہوں دی نہیں فکر ہے مسئلہ متیقن الایمان ہوئے کیوں جی یا کم از کم زن غالب تے جنوں آکھدے نے فقہ یا اوتے زن غالب تے ادھر یقین دے درجے چ نا فقہ دے نزدیک ایسا ہوے پھر فسق و فجور ہوے پھر اگے مسئلہ دوسرا چلنا ہے ہاں بھی اس کی امامت مکروہ ہے یا نہیں ہے ہے جتھے مشکوک الایمان اوتھے کی کریے تو بس ایتھے ایمان اللہ تعالی معافی دے گلاں کرنے ا جتوں گل کتے دی کتے ایمان اوتھے پیر میرے شاہ جیسے بندے فرما رہے ہیں کہ فتنیا دا دور ایمان کوئی لے جائے گا اور اے یعنی اس وقت جو ہے نا زیادہ تر اگر ایماندار طبقہ جی مل ہے نا تو وہی ان پڑھا زیادہ لگتا ہے کیونکہ وہ کم از کم اتنا تو اعتقاد رکھتے ہیں یار اسلام حق ہے دین حق ہے غلط ہے تو اعتقاد کم از کم وہ بچائی تو بیٹھے نا تعلیم یافتہ چھیڑنے تو ایک دین دین دی گل کریے وہ وہ ہزار سنا کے گلا ثابت کر اس اس کرے جی ہوں بات اگر ہو جائے کسی علاقے چلو یہ مسلمان ہے دینی ذہن تو بندے نے نیچریت نہیں وہ جناب جس نے ثابت کر لیند نے بندے ان سامنے آن کے آئی دے چکے ہوں اگو انتقال کا مسئلہ میں اپنی عرض یہ کر رہا کہ میں یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ مشہور لکھیے کہ پہلے تو میرے کو ذاتی طور پہ نمبر ہو اس بندے کا جنہیں میرے فون کرنا ایک دا دا دو تین دا چار پانچ دا دساں دا فون کوئی پولیس علاقے میں ان کا نام پتا جاننا میں وہ آواز پچھاڑنا میں اوندا دادا نانا برادری جاننا میں اودے کول سوال کرنا تو فلانا بولن دے تیرے دادے دا نام فلانا ہی تیرے پیو دا فلانا ہی فلانی برادری دا فلانے نو جاننا ہے مینوں او دے نال زن غالب ہو جا ہے ہور ہو نہیں کیونکہ آواز ات مشابہ ہو جاندی جاتی خط خت مشابہ جہے حضرات سارے فکار لکھ رہے ہیں کیونکہ سانو سانچریت جڑے نا وہ بڑے ہی وجے کھڑے یہ سارے کو لیکن اس بات جڑا ہے وہ اندر تو ہوں جہروں اطلاع جی جدو یہ ہے کہ یعنی خبر دا درجہ شہادت شہادت نہیں کہنا ثابت ہو جانی جڑا نا تو اللہ بہتر جانے گل صحیح ہے ہے غلط اپنی مجبوری جو بھی حالات توپ والا جی لکھا ہے نا بھی توپ تو نفرا بھی اگر وہ چلتی ہے صرف اور صرف پتا ہے کہ اس وقت ہی چلنی ہے جی اس وقت رمضان دا مسئلہ ہونا ہے یار عید دا وہ اطلاع گنی اتنے شہادت نال اور باقی اصول جڑے ہیں انہوں مطابق ثابت ہو گیا اس بات تے رویت ہو چکی اس تو بعد ہر انتقال سی خبر دا تو انہوں نے توپ نو کافی قرار ظاہر بات توپا چھوٹیاں وڈیاں ہو سکتی ہیں ایک توپ دی آواز ہے وہ دسا میلا لگ ہے پھر سو تک جاتی ہے تو او دنال ملحق کر کے نا لیکن انہ شرائط نال یہ شرائط اس واسطے کہ جی انہیں فرمایا روپ کے اندر جہاں شرط لکھی وہ تو کم از کم ہونا میرے اچھا، گواہی الگ ہوئے گا یا صرف ایک گواہی کافی ہے پورے ملک کے واسطے اساں تے یہ سمجھنے آ کہ بھئی متعدد علاقے ہو جان جے نہیں ہوندے تے ایک علاقہ ہے اور بندے اس طرح دے جویں شریعت دے ہیں اصولوں دے مطابق نہیں علاقہ نہ کہ پورا ملک ہاں علاقے دے ہو جان پھر جڑا ہے او توپ دے رتبے چ نوں لے آو تے پورا مطلب ملک تے ملکی طور تے دو بندے نہیں گواہی پورے ملک واسطے نہیں تو تبار سے دیکھ گزر گئے وہاں میں تو سمجھنا کہ اس بات ہو تو ہو جائے طور پہ جڑا اگوں ہے ہے اطلاع اعلان وہ اگر لیکن اس اندر یہ شرائط جڑے دس آئے ملحوظ رکھا کے رکھتے جان کہ جانے تک پہنچ گئی اعلان کر دیتا ہے شہر کے اندر تو پورے جان جائے اتنے تک انہوں نے کافی وہ کافی کیوں قرار دے رہا ہے یہ مطلب ہے اگر فرد کرو تو ایسی ہے کہ آواز یعنی دس پنڈا تو سو پنڈ تک تو پھر انہوں واسطے بھی کافی یعنی میرا مطلب خلاصہ باس کا یہ ہے کرن دا کہ یہ ملحق با توپ ہے نا یہ ہو سکتا ہے لیکن انہی شرائط کے ساتھ جو توپ میں رکھی گئی ہے یہ ہوں نہ میں مطلب جڑا نا وہ کسی الزام کرنا چاہنا لازم کرنا میں یہ تو یہ ہے یہ ایک سوچ پیدا ہوئی ہے مسئلے نو پڑھن تو بعد کہ اگر اس طرح ہو گئے تو یہ کم از کم سارے واسطے اس وقت دوسری صورتان حضرت مثلاً ہوں چند ویک کوئٹے گا کٹے اتوں مسڑ دس سے آ پہلا یہ ویکیا جائے گا صلاحیت بچارے کی کی کی بات ہے بھی صحیح آن چڑھتا چوبی چوبی گھنٹے گھنٹے تو تو تو تو ساڈا گرک ہو گیا کام دن فائدہ پھر واپس انہیں جا کے گھر عید بھی پڑھنی انہیں کی کریں گے چلو جی بچارا وہ اتنے پڑھ ہی لو سارے نال تو وہ تو چوبی گھنٹے بعد یعنی یہ ایسے مسئلے کیوں یہ ساری اصل خرابیاں ہیں نا وہ غیر اسلامی لا دین حکومتوں کی وجہ پیدا نے اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اپنی ذمہ داری ساری اور سانو بھی وہ اعتماد کرنا فرض ہے کیوں جی ہاں، ہاں، کوئی شہ نہیں واسطے بڑا بڑا مطلب پہلی گل ہی ہے ہے کہ موجودہ وہ اطلاع کمیٹی اعلان اس سے متبرنی کے اندر نہیے نہ یہ طور طور سے سے صحیح صحیح ہے ہے ہے نہ یہ یہ یہ فقہی جن نے نے گواہی دی ہاں ہاں جڑے کو لین والے کون اسا پہلے گل ختم ہوئی نا اس ہوں اسی اپنی اپنی وہ کہ جدو ایک کرتے ہیں اتنے تو کم از کم ہم مہنگی ہونی چاہیے نا کہ اگر فون ذریعے بندہ بھیج کے جس طرح ممکن ہے پتا کیا جائے ہاں جی سناؤ تھوڑے نال کی بنیا کی حقیقت حال سامنے آئی اسی اپنی تھان سے تاکیف کرنے تھی اپنی تھان سے کر دو تو وہ اس نال اس طرح اگر ہو جائے بہرحال موجودہ جو طریقہ کار ہے وہ سراسر سراسر والا جی سر قطع نظر اس کو کہ ادھر سارے بریلوی بھی بھی ہو ہو جان جان پھر پھر جدے کول ہونا ہاں اوندا پتہ کوئی وہ مشغول ہے لہذا اس گل نو علماء بیان کرن اپنے کتے اندر کہ کہ کہ یہ یہ بڑا ہے ہے عبادت دا نقصان ہو رہا کہہ دینا ساڈا چیئرمین سنی ہے کوئی گل نہیں دیکھنا بھائی تے شی آ جا رد نہیں کر سکتے بہت بڑی خرابی سارے نے شادی چلیے پکڑ لی بنے بنا